رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پہ آئی اور وہ قصہ ہے گھڑا کے وہ غار ہرا میں آپ چلے جایا کرتے تھے ہفتوں مہینوں وہاں جا کے اب میں کیا کیا عرض کروں کہ کیا کیا چیزیں ہمارے ہاں بنی ہوئی ہیں ان کے سادھو سنیاسی جوگیوں کی جو چیزیں تھیں عیسائیوں کے راہب جو تھے یہودیوں کے ہاں کے جتنے بھی توکل تھے ان کے ہاں طریقہ یہ تھا وہ غاروں میں چلے جاتے تھے باہر جنگلوں میں چلے جاتے تھے تپسیا گیان دھیان اس میں میڈیٹیشن یہ کرتے تھے اور اس طرح سے ایک چیز وہ خود پیدا ہو جاتی تھی ان کے یہاں مکاشفہ کرتے تھے ہمارے یہاں بعد میں جب تصوف آیا ہے تصوف میں بھی یہی ریاستیں اور یہ چلے اور یہ غاریں اور یہ اجرے یہاں سے آئے سارے یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں اب انہیں اس کی صنعت چاہیے تھی کہ بھائی قرآن میں تو یہ چاہیے چیز کہیں نہیں کہی وہ تو قرآن تو ان کی راہبانیت کے متعلق کہتا ہے خدا کہتا ہے کہ ہم نے ان پر یہ فرض نہیں کی تھی راہبانیت انہوں نے خود ہی اس کو اس طرح کر لیا انسانی اختراع ہے وہ اس چیز کو قرآن کہتا ہے لیکن یہ تو یہاں آپ کے یہاں تو جریت والوں سے بہت آگے بڑھ گئے تھے اب یہ سند کہاں سے لائیں اور سند یہ ہے جناب کہ دیکھیے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غاروں میں جایا کرتے تھے غار ہرا کے اندر بیٹھتے تھے وہاں جا کے وہ تپسیا کرتے تھے گیان دھیان کرتے تھے تفکر ہوتا تھا میڈیٹیشن ہوتی تھی غاروں میں جا کے یعنی وہ اپنے ہاں کی جو خانقاہیت ہے اس کے لیے سند اور دلیل بہم پہنچانے کے لیے یہ ایک غار کا قصہ جو تھا یہ ان کے ہاں یہ کھڑا اور اس کے بعد سند یہ ہوئی کہ یہ الگ تھلگ تنہائیوں میں خلوتوں کے اندر خواب و غاروں میں ہو خواب و حجروں میں ہو اس کے اندر جو تپسیا گیان دھیان تزکیہ کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیے نبوت مل جاتی ہے یعنی اس حضور کا وہ جو خلوتوں میں بقول ان کے جا کے گیان دھیان ریاضت قلعہ یہ کرنا تھا اس کے نتیجے میں نبوت ملی تو اس کے بعد یہ کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نبوت تو نہیں کہتے ہمیں اس کے نتیجے میں خدا کی طرف سے کش ہوتا ہے الہام ہوتا ہے نام دوسرا رکھ لیا وہ پروسیس وہی بتا دیا کہ طریقہ یہ ہے کہ اس طرح سے خلوتوں کے اندر ریاستیں چلے کیے جائیں تو اس کے بعد میں دیکھ لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ذرا اونچے مقام کے چلے کیا کرتے تھے اونچے مقام کی بات ان کو مل گئی تھے یہ نبوت کہتے ہیں یعنی یہ بھی لوگوں سے ڈرتے ہوئے وہ لفظ نہیں لے کے آتے ورنہ مقصد تو وہی ہوتا ہے ہم اسی طرح سے یہ سب کچھ کرتے ہیں اور یہ عین وہی طریقہ ہے سنت رسول اللہ کی پیروی ہے جو ہم غاروں میں جا کے حجروں میں بیٹھ کے ریاستیں کرتے ہیں چلے کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے ان کو وہ نبوت کی وہی ملی ہمیں یہ الہام ملتا ہے یہ تصوف کا الہام ہے یہ ولاد کا کرتا سی آ رہا میدان کے تندر کیے <laughs> شکریہ نے میں کیا عرض کروں جو چیز سامنے آتی ہے اس کے پیچھے ایک عجیب سازش آتی ہے ہمارے سامنے یہ بڑی غور طلب چیز ہے انہوں نے نبوت کو اپنے ہاں یہ جو ولایت یا کشف یا الہام یا تصوف ہے یہ اسی کی ایک کڑی بتا دی ہے جو آگے جا کے کیا ہے وہ کوانٹیٹیو ہے کمیت کے لحاظ سے ہے کہ یہ چھوٹے پیمانے کا کشف ہے چھوٹے سے سطح کا وہ ذرا بڑی سطح کا ہے کوالیٹیٹو بھی ایک ہی چیز ہے خدا کی طرف سے علم ملنا یہ ہے نا بات ساری نبی کو رسول کو وہ علم ملا تو اس نے اس کو وہی کہا ہمیں وہ علم ملتا ہے ہم الہام یا کشف کہتے ہیں اور یہ بھی ذرا احترام ہے کہ وہ بات ہی نہ کہہ دے ہم ورنہ بات تو وہی بھائی کیسے ملا کہنے کے جیسے رسول کو ملا انہیں کیسے ملا تھا غاروں میں جایا کرتے تھے نا وہاں جا کے آپ کہتے ہیں نا ضرور عبادت کیا کرتے تھے یعنی اسلام تو ابھی آیا نہیں تھا تو یہ عبادت کیا تھی کہ جی وہ غاروں میں جاتے تھے نا یعنی وہ غار ہیرا ایسا مسلمہ آپ کے ہاں آ گیا ہوا ہے کوئی شخص اس کے اوپر کوشچن کرنے کو تیار نہیں کوئی سوچنے کو تیار نہیں اور تو چھوڑ دی عزیزہ نے مان اربوں کی تاریخ میں یہ بات نہیں ملتی کہ اس قوم میں اس کا تصور بھی تھا وہ تو سہرانشین قوم تھی باہر پھرنے والی کام تھی یہ ٹھیک ہے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے قرآن نے کہا ہے وہ وجہ کا دال لن فہدا تم تلاش حقیقت میں سرگرداں پھرا کرتے تھے ہم نے تمہیں صحیح راستہ دکھا دیا یہ کیا چیز تھی تلاش حقیقت میں غور تھا فکر تھا تفکر تھا ہر چیز کے اوپر آپ کھڑے ہو کے یہ غور کیا کرتے تھے کائنات کیسے وجود میں آ ہے یہ کو کمر کس طرح سے لہ لو نہار کا اختلاف کیسے ہو رہا ہے یہ سارا سلسلہ یہ نظام کائنات کس طرح چل رہا ہے یہ چیزیں تھیں یہ غور و فکر تھا یہ تو عربوں کے مزاج کے خلاف تھا کہ وہ غاروں کے اندر چلے جائیں صحرا نشین قومیں غاروں کے اندر نہیں آیا کرتی تاریخ میں کوئی واقعہ نہیں ملتا عربوں کی تاریخ میں کہ ان کا کوئی بھی اس میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کے اس وقت میں کسی نے بھی اس طرح غاروں میں جا کے تپسیا کی لیکن ان کو تو خدا دے وہ تن کے رکھ کے تو ہاتھی پل سے اتارتے ہیں یہ دوست کہ جی وہ گھروں میں آپ جایا کرتے تھے نا بس اب وہ سب مانتے ہیں جایا کرتے تھے تو ٹھیک ہے نا ہمارا گھروں میں جانا سنت رسول اللہ کا اتباع ہے نا تو گھروں میں جا کے کچھ ملا کرتا تھا نا کہ جی ہاں ملا کرتا تھا ٹھیک ہے جی ہمیں وہی نہیں ملی خاتم النبیین جو حضور ہوئے ہمیں کشم الہام ملتا ہے کشم ملتا ہے پروسیس ہوئی پھر اس کے بعد ہم بھی کملی اوڑھ کے آتے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ داستان کا اتنا ٹکڑا ہی نہیں ہے کہ وہی وہاں غار ہرا میں پھر اسی طرح سے آپ <clears throat> یہ کیا کرتے تھے تو ایک دن جبریل آ گئے ایک نبی آ گیا اس نے آن کے تو یہ کہا کہ پڑھ وہ کاغذ کے اوپر لکھا ہوا کچھ تھا جو سامنے رکھا کہ پڑھ <clears throat> اندازہ لگا لیا کہ جی آپ نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں اسے اتنا بھی پتہ نہیں تھا لانے والے کو یا بھیجنے والے کو کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے لکھا ہوا بھیج دی بڑی مشکل ہو گئی اب یہ اس کو کاغذ کو لے کے واپس کیسے جائیں انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یہیں کچھ کام کر لیتے ہیں انہوں نے سینے سے لگایا وہ بھینچا تو سے بھینچا تو آپ کو پڑھنا تو انہوں نے پڑھ لیا چلیے پڑھا دیا پڑھ لی اس کے بعد آپ کے یہاں یہ داستان یہ پہلی رحی کی داستان بخاری جیسی کتاب کے بھی شروع میں ہی آپ کو ملے گی تفصیل وہاں سے آپ ڈرتے کامتے ہامتے بھاگے ہوئے گھر آئے ملازہ فرمائیے وہ عظیم القدر ہستی جس کے لیے پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا رشتو ہدایت کا اور آخر میں آ کے انہیں قیامت تک کے لیے نبی بنانا جس کی نئے متحر کا مقصود تھا ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہی پہلی آتی ہے تو بھاگے ہوئے چلے آ رہے ہیں ڈر رہے ہیں کانپ رہے ہیں آگے کہہ رہے ہیں بی بی سے کہ جلدی سے میرے اوپر اڑاؤ کچھ کمبل اڑاؤ مجھے وہ کمبل اب یہاں آئی بات اڑاؤ مجھے سردی لگ رہی ہے جڑا لگ رہا ہے ڈر رہا ہوں میں بننے والا نبی تو یہ کیفیت اس نئی کی سے کہ ڈر رہا ہے بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے آپ تو بڑے خدا ترس ہیں آپ تو اللہ والے ہیں غریبوں کا بھلا کیا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ خدا ایسا نہیں کرے گا یعنی نبی کو نہیں یہ معلوم ہوا کہ میرا تو ایسا تعلق ہے خدا کے ساتھ میں تو بھلے کرتا ہوں میرے ساتھ نہیں کرا بیوی بتا رہی ہے کہ ڈرو نہیں چلیے جی۔ پھر یہ بات ہوئی کہ پھر یہ کیسے بات ہو کہ ہوا کیا ہے یہ وہ کہنے کی چلو میرا ایک چچے کا بھائی ہے یہاں ورقہ بن نوفل کہتے ہیں وہ عیسائی تھا ایک بہت بڑا عالم فوراد <clears throat> کا عبرانی کا مکے میں وہ کہنے کی چلو ان کے پاس چلے وہاں لے گئے عزیزہ نے من سنتے جا رہے ہیں اب کلیجا شک ہو رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا ہے نا کہ کس طرح سازش سے یہ انہوں نے بنائی خود عیسائیوں کی بنائی ہوئی نظر آ رہی ہے کس کے پاس لے کے جا رہی ہے وہ عیسائی عالم کے پاس جو وہی لینے کے پیمانے پہ خدا کے معیار کے مطابق پورا اترا ہے تو وہی شروع ہوئی ہے نا اسے کچھ علم نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ عیسائی عالم کے ساتھ بیوی لے جا رہی ہے ان کے پاس لے گئی اس نے ساری بات سنی سننے کے بعد اس نے کہا کہ مبارک ہو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جبرید اسلام کہ جو اس سے پیشتر انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا آپ تو خدا کے نبی نبوت آپ کو مل رہی مجھے تو یہ نظر آ رہا آپ کو نبوت مل رہی ہے ورکا کے سرٹیفکیٹ دینے پہ آپ نے تسلیم کیا معاذ اللہ معاذ اللہ کہ مجھے نبوت مل رہی ہے اس کو اتنا یقین تھا کہ یہ وہی جبریل آپ کی طرف سے آئے اور آپ وہ نبی ہونے والے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کو ایمان لانا چاہیے تھا وہ ورکا آخر تک مرتے دم تک ایمان نہیں لایا جس کی شہادت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی سمجھ لیا وہ مرتے دمتا بھی صحیح رہا <clears throat> کہنے لگا مجھے پتا ہے کہ یہ قوم تمہارے ساتھ ظلم و ستم کرے گی اور تمہیں یہاں سے نکال بھی دے گی تو آپ نے کہا کہ یہ آپ کو کیسے معلوم ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے <clears throat> پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا تمہارے ساتھ بھی ہوگا مجھے معلوم ہے تمہارے ساتھ ہوگا میں اگر اس وقت <clears throat> افسوس ہے کہ زندہ نہیں ہوں گا اگر زندہ ہوتا تو میں پھر تمہاری اس وقت مدد کرتا جب یہ قوم تمہارے ساتھ یہ کرتی آج اسلام نہیں وہ لا رہا وہ ایمان نہیں لا رہا آج <clears throat> میں اس وقت تمہاری مدد کرتا آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا گہرا نشتر ہے ایک کہ ایک عیسائی عالم ان کو کہتا ہے کہ تو نبی ہونے والا ہے وہ آپ مان گئے کہ میں نبی ہوں معذ اللہ معذ اللہ اعتراض کیا ہے اس کے اوپر ان لوگوں نے کہ کیا ثبوت آپ کے پاس ہے کہ ورقا بن نوفل نے آپ کو نہ دے دیا ہو جسے کہتے ہیں جل دے دینا بہتا دیا ہو اور آپ سمجھ بیٹھے کہ میں نبی ہوں توبہ توبہ استغفر بہت لیکن یہ جو کہانی ہے اس سے تو یہ یہ نتیجہ نکلنا بالکل نیچرل ہے ارے وہ اگر سچ مچ نبی سمجھتا ہے تو پہلی چیز ہے کہ وہ ایمان کیوں نہ لے آتا تصدیق کر رہا ہے کہ آپ خدا کے نبی ہیں کہہ رہا ہے ایمان نہیں لا رہا یہی تو اعتراض کیا ان لوگوں نے آپ کے ہاں کے یہ جو مستشر کی ان کو تو آپ گالیاں دے کے کتاب میں پروسکرائب کرا دیتے ہیں بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے یہ گھر آئے تو وہ جو کملی تھی میں نے کہا نا کہ ایک تو وہاں گارے میں ہوتی تھی اور یہ پہلی نبوت کے بعد جو کامڑا چڑیا جن کو کہنے آگے نے وہ جو اس طرح سے کپ کپی حضور کو اس داستان کی روح سے آئی اس وقت جو کمبل ہو رہا ہے تو یہ ہمارے یہاں بھی اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ادا جو تھی کمبل اوڑنے کی وہ خدا کو بہت پسند آ گئی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی معاذ اللہ معذ اللہ مزہ لے لے کے دیکھ رہے ہوں گے اللہ میاں یہی کر رہے یا المزمل نبوت ملی خدا کی طرف سے ایک پروگرام ملا یہ رحبانیت تو نہیں تھی کہ جو خلوتوں میں جا کے تنہائیوں میں جا کے ایک فرد اپنے لیے تزکیہ نفس کرتا ہے مذہب تو یہ سکھاتا ہے یہ تو دین تھا یہ تو ایک نظام تھا یہ جماعت چاہتا تھا پہلا مرحلہ اس میں جماعت سازی کا ہوتا ہے اپنے ساتھ اس قسم کے اور لوگ ملانے اس لیے حضور نے اعلان یہ کیا تھا کہ ارا اول المسلمین یہ جو اسلام لانے والی اب جماعت ہے لیجیے سب سے پہلے تو میں اس کے اوپر شہادت دیتا ہوں اب اس کے بعد پھر آپ نے پیغام عام کرنا شروع کیا پہنچانا شروع کیا اس پیغام کو پروگرام تھا یو محمل الکتاب اب الحکمہ وہ ان کو کتاب خدا بندی کی تعلیم دیتا تھا اس کا ریشنیل سمجھاتا تھا اس کی حکمت سمجھاتا تھا دوائی یا پھر سمجھاتا تھا ریزن دیتا تھا دلال دیتا تھا براہین پیش کرتا تھا اس طرح سے اس کی تعلیم عام کرتا چلا جاتا تھا اس طرح سے اس کے ساتھ ایک ایک دو دو کر کے لوگ جو اس پیغام کی صداقت پر یقین رکھتے تھے جسے ایمان کہتے ہیں وہ ساتھ ملتے تھے وہ یوزکیم اور اس طرح سے وہ ان کے تزکیہ نفس تزکیا کا نفس کا میں نے کہا اور گیا دھیان انہی غاروں کے اندر ہمارے ہاں تو اپیری مریدی میں ان کے یہاں تزکیہ نفس ہوتا ہے نا تزکیہ تو مانے ہی ہے گروتھ ڈیولپمنٹ انسانی ذات کی ساتھ کے ساتھ نشو و نما کرتا چلا جاتا تھا اور یہ ہے مقصود یہ اگر ہو تو پھر ہے اسلام لانے والی بات اور اس کے لیے ضروری ہے وہ چیز جو قرآن نے کہی ہے تغیر نفس قلب و نگاہ کے اندر ایک تبدیلی بال تو یہاں تک بھی کہہ گیا ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا لا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں یہ دل و نگاہ کو مسلمان بنانے والے تھے لیکن خرد کو درمیان میں سے الگ نہیں کر دیا تھا تصوف نہیں تھا یو اللہ الکتاب کتاب الحکمہ اور اس کے بعد ہے یوگا کی ہندی تعلیم دیتا تھا وہ کتاب کی تعلیم دیتا اور سمجھاتا تھا عقل و فکر عقل و برہان کی روح سے اور اس طرح سے ان کے ذات کی نشو و نما کرتا تھا یہ تھا پروسیس یہ تھا پروگرام اس طرح ایک ایک دو دو کر کے جماعت مناتا تھا ایک اب آئیے یہ کیا چیز ہے مزم میں عزیزہ نے من اب پھر کہیں گے کہ یہ کچھ نئی بات کر دیتا کوئی نئی بات نہیں ہے عربی لغت آپ کے ہاں موجود ہے انہیں نہیں دیکھنا تو میرے لغت کے اندر آپ دیکھیے حوالے موجود ہیں عربوں کی زبان کے کہ عرب اس کے معنی کیا تھے ان کے ہاں عربوں کے ہاں کیا بات تھی جسے مزمل کہا ہے وہ قافلوں میں سفر کرتے تھے آج تو کوئی ان کے ہاں سفر کا طریقہ ہی نہیں تھا ہمیشہ قافلوں میں سفر کرتے تھے اس قافلے میں کارواں سالار جو تھا بہت بڑی خوبیوں کا مالک وہ شخص ہوتا تھا بہت بڑی چیز تھی کارواں سالاری آج کا وہ ڈرائیور یا گاڑی کچھ کام نہیں ہوتا تو وہ تو کارواں سالار تھا کارواں سالاری ہوتی تھی اس میں ایک کام یہ بھی ہوتا تھا وہ کام یہ ہوتا تھا وہ اونٹ کا کجاوا جو ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کجاوے کے دائیں بائیں دو سواریاں بیٹھتی تھیں ایک ادھر اور ایک ادھر ان سواریوں کے انتخاب میں ضروری تھا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کا وزن یکساں ہونا چاہیے قریب قریب برابر ہونا چاہیے ورنہ اگر ان کے وزن میں فرق ہوگا تو وہ کجاوا سیدھا نہیں رہے گا خود اونٹ کو بھی تکلیف اس کے بعد ہوگی آرام دہ سفر ہوئی کہ دونوں سواریاں جو ہیں فزیکلی <clears throat> بھی وہ یکساں پہلی چیز تو یہ اب سفر جو ہے وہ دو تین گھنٹے کا تو سفر ہوتا نہیں وہ سفر تو مہینوں کا ہوتا تھا اب ایک اونٹ کے اوپر یہ دو شخص صرف بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ساتھ رہنا ہے ایک دوسرے کے پورا پورا دن ہفتوں مہینوں تو سیدھی بات ہے نا کہ ان میں خیالات اور مزاج کا بھی امتزاج ہونا چاہیے موافقت ہونی چاہیے مطابقت ہونی چاہیے اگر یہ صورت نہ ہو تو وہ آپ کو یاد ہے کہ میر تقی کا واقعہ اس زمانے میں اکے چلا کرتے تھے دلی سے آگرہ کے لیے وہ بیٹھ گئے اکے میں ایک دو تین سواریاں ہوتی تھیں ایک سواری یہ تھی امیر آدمی تو پورا اکا کر دیتے تھے یہ غریب آدمی تھے سواریاں مل کے وہ کرتے تھے میر صاحب بھی بیٹھ گئے دو سواریاں اور بیٹھ گئی اب اکے نے چلنا شروع کیا اور وہ جو سواریاں تھیں انہوں نے سواریاں آپس میں باتیں کرتی ہیں انہوں نے میر صاحب سے بھی باتیں شروع کی تھوڑا وقت تو میر صاحب نے برداشت کیا وہ ذرا آگے نظام الدین اولیا تاکہ ابھی پہنچے ہو گئے تو اکے والے سے کہا کہ بھی ٹھہرا لینا میاں یہ اپنے پیسے لے لو تم مجھے اتار دو یا ان کا میر صاحب کیا ہوا کہنے لگے نہیں کچھ نہیں ہوا اتار دی کہنے لگے پھر بھی کیا کہنے لگے کہ بھائی میں نے آگرے تک پہنچنے کے لیے اکا لیا تھا زبان خراب کرنے کے لیے نہیں لیا میر صاحب کی تو ان کی باتیں سننے سے زبان کی خرابی کا ان کو احتیاط برتنی پڑی یہ جو ساتھی ہوتا ہے سفرواں ساتھی اور ساتھی بھی ہو جس نے سارا دن دونوں نے اکٹھے رہنا ہے اور چلنا ہے انہوں نے مہینوں بھر تک یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ اس قسم کے ساتھی ہوں اور پھر وہ ساتھی پورا کارواں جو بننا ہے وہ بھی تو ایک دوسرے کے ساتھ موافقت اور مطابقت رکھنے والا ہونا چاہیے یہ جو کارواں سوار تھا <clears throat> بہترین کارواں سلار وہ سمجھا جاتا تھا کہ جو یہ جو پہلے دو سواریاں بٹھانی ہیں اس نے ان سواریوں کا صحیح صحیح انتخاب کرے اور پھر پوری سواریاں کافرے کے جو ارباب کارواں بننے ہیں ان کے متعلق بھی صحیح انتخاب کرے کہ کوئی اس قسم کا آدمی درمیان میں نہ آ جائے کہ جو خم خواہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہی پیدا کرتا رہے سازشیں کرتا رہے یہ سارا کچھ اس کو کرنا پڑتا تھا یہ جو قافلے کے اندر سواریوں کا انتخاب تھا اسے عرب اپنے ہاں تزمیل کہا کرتے تھے اور ایسا کرنے والا مزمل کہلاتا تھا وہی کا پروگرام آیا تو عمل تزمیل شروع ہوا اس کے بعد اور یہ ہے جو خدا نے کہا کہ یا المزمل ہو او کارواں سرار اور سواریوں کا صحیح انتخاب کرنے والے اب تمہاری اجتماعی زندگی شروع ہو رہی ہے اس جماعت کے اندر جو ارکان تمہارے ہاں آ رہے ہیں ان کا صحیح انتخاب کرنے والے تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس کے ساتھ اس طرح سے ہم فکر ہم خیال قلب و نگاہ کی صحیح تبدیلی والے یوں جو قافلے کے اندر تم انتخاب سے اپنے ہاں کارواں بنا رہے ہو این اس دنیا کے سفر میں نئے کارواں بنانے والے کارواں سراز مجھے ہمیں پتا ہے کہ بہت بڑا پروگرام ہے تمہارے سامنے یہ دیکھیے اتنا سنلقی علیہ کا قول فقیرہ ایک کمر توڑ دینے والا پروگرام تمہارے سپرد کیا گیا بہت بڑا پروگرام ہے اور اس پروگرام کے لیے پہلا درجہ یہ ہے کہ جو قرآن تمہیں دیا جاتا ہے اس کی روشنی میں ایک ایسی جماعت بناؤ <clears throat> کہ جن کے اندر قلب اور نگاہ کی ہم آہنگی ہو سکے یہ اس قسم کی جماعت بنانے والے کو مزمل کہا جاتا ہے پروگرام اتنا بڑا اولن شکیلہ بہت بڑا وزنی پروگرام ہے بہت بھاری پروگرام ہے تمہارے سامنے کیا تھا یہ پروگرام اب کہیں گے کہ آگے چلا گیا اگلی آیت میں ہے نا کیا بات ہے وہاں بھی یہی کہا کیا جاتا ہے سب وہی کملی والا وہی اوڑھنے والا اس کا بھی ترجمہ کیا جاتا ہے ہمارے کہ یہ چیز تھی جو کہی گئی تدفیر عربوں کے ہاں آج کل بھی خزاں کا موسم ہے پورے خزاں کے موسم کے بعد جب ایک بتی بھی کہیں درخت پہ نہ رہے تو اس میں سے پھر نئی زندگی کا پیغام لانے والے شگوفے بہار کے جو پھوٹتے ہیں یہ نئے شگوفے پھوٹنے خزاں کے بعد کی نئی بہار لانا یہ تدسیر کا عمل کہلاتا تھا مدثر کہا کہ اے وہ جو کائنات کے خزاندیدہ باغ کے اوپر بہار نو لانے کا پیغام لے کے آئے ہو اٹھ تم وہاں ہے تم یہ مدثر یہ مزمل علیہ سنل کالن ثقیلا بہت بڑا پروگرام ہے ان لگا فن ہار سب ہن طویلا سب ان طویلا تصبا سے ہوئی تسبی سب ان طویلا میں نے لمبی لمبی تسبی تو پروگرام یہ بتایا کہ راتوں کو اٹھ کے یہ عبر لہلا اللہ کلیلن آپ دیکھ لیجئے گا تفسیریں اور ترجمے اور پھر وہ حدیث ہیں کہ حضور ساری ساری رات کھڑے رہا کرتے تھے عبادت میں پاؤں سوج جایا کرتے تو رات کو تو یہ کرتے تھے دن کو کیا کرتے تھے ان لگا پھر نہارے سب ان طویلا لمبی لمبی تصویریں پھیرا کرتے تھے کس ختم کہا کہ دن کا پروگرام سبھا کے معنی ہوتا ہے کسی مقصد کے حصول میں پوری پوری توانائیوں سے کوشش کر لینا وہ جو گھوڑا پوری غلط کی چال چیز چلا کرتا ہے اربوں کے ہاں اسے سبھا کہتے تھے یہ جو تیراک پورا ہاتھ یوں کر کے تیرتا ہے اسے سبھا کار کرتے دن میں تیرا پروگرام اتنا ہے کہ پوری توانائیوں کے ساتھ تجھے مصروف عمل رہنا پڑتا ہے سرگرداں رہنا پڑتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے پروگرام کی اہمیت کا تقاضا یہ تھا کہ دن میں تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس کو اس پروگرام پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہ سب کچھ کیا جائے بڑا پروگرام جو ہے اس میں پھر رات کی تنہائیوں میں اگلے دن کے پروگرام کے لیے سوچا جاتا ہے یہ تھا جو رات کو ہوا کرتا تھا تھوڑا حصہ رات کا سو بھی لیا کرو دن میں بڑے لمبے لمبے کام اور پروگرام ہیں تمہارے ذمے اور وہاں یہ کہا کہ تیری بےتابی تمنا کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ شبا شب ہو جائے کسی طرح سے پورا یہ شبا شب پورا ہونے والی بات نہیں ہے عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب ہاں ہاں ہاں کیا کیا گیا دل کا کیا رنگ کروں خونے جگر ہونے تک یہ تھی بےتابی تمنا رسول کی کہ سارا دن یہ کام ساری رات اس کے اوپر غور و فکر نہ کھانے کی سوتی یا نہ پینے کی نہ صحت کا خیال وہ جو صبر طلبی عشق کو جانتا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑا بہت سو بھی لیا کرتا بڑا لمبا سفر ہے بڑا لمبا پروگرام ہے دن رات اس میں لگے گا تھوڑا اس سستولیا کرو لمبا پروگرام ہے بخت نہیں یہ ہو جائے گا فوری شبا شب نہیں ہو جائے گا یہاں ہے عزیزان ورت <coughs> قرآن ترتیلا قرآن پر یہ امر تدریجی طور پر یہ ہے وہ ترتیل مربوط کڑیاں ایک کڑی کے بعد دوسری کڑی آئے گی ہوگا یہ تدریجن تنزیل اسی لیے ہے قرآن نے یہ کہا نازل بھی ہم اس کو اسی طرح آہستہ آہستہ بتدریج کر رہے ہیں تم اس کے اوپر عمل بھی ترتیلن کرو ایک کڑی کے بعد دوسری کڑی دوسری کے بعد تیسری کڑی جو پروگرام بھی ایک سوچے سمجھے نقشے کے مطابق عمل میں لایا جائے گا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کر اور کہا کہ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں یہ بھی یہ بات نہیں ہے کہ یوں ہی ہے پیدر لی ہم نے ایک آیت ہم نازل کر دی اس کے بعد ایک دوسرا قصہ لے آئے اس کے بعد ایک اور چیز لے آئے وہ یوں نہیں ہے ہم نے <clears throat> کہ وہ ریفلنگ کی طرح ایک بڑے بکس کے اندر بہت سی پورنیاں ڈال کے ان کو گڑبڑ کر دیتے ہیں نا تو پھر نکالتے ہیں کوئی ایک <laughs> یہ اس طرح سے قرآن کی آیتیں نہیں آئی ہوئی یہ ایک پروگرام کے مطابق مربوط ہے پورے کا پورا قرآن عزیزہ نے مانا الحم سے ون ناز تک یہ کے کتاب <coughs> معرم نہیں ہے تو ہی نواح ہے راز کا یہاں ورنہ جو ایجاب ہے پردہ ہے ساز کا لیکن یہ تو غیر غور و تدبر کی بات ہے کہ قرآن کے اندر یہ نظم جو ہے ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ نظم ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ ربط یہ تو پروگرام سامنے ہو آپ کے دین کا تو پھر پتہ چلتا ہے ورنہ اگر یہ چیز نہ ہو تو واقعی یہ بڑا ہے فیضڈ نظر آتا ہے آپ کو تو شاید یاد نہ ہو مجھے تو یاد رکھنا بھی پڑتا ہے دیر کی بات کراچی کے ریڈیو سے جو درس قرآن ہوتا تھا نا صبح وہاں بہت بڑے علامہ صاحب مولانا تھانوی صاحب احتجام الگ تھانوی ان کا درد ہوتا تھا تو بات یہی آگے قرآن کی کہ صاحب یہ ہے کس نے پوچھا ہوگا کہ یہ کیا قصہ ہے آدم کا قصہ آ رہا ہے اس کے بعد دیکھیے قریش کا ایک واقعہ آ رہا ہے درمیان میں لوٹ کا بیان آ رہا ہے پھر نو کے خبر آ رہا ہے کہیں کھیتی باپ آ گئی